اور یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے ویستہ جلون کا بصیت قبل الحسن اور یہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں برائی بھلائی سے پہلے وقد خلط من قبل ہی اور البت تحقیق ان سے پہلے بھی عذاب کی مثالیں پہلی قوموں پر گزر چکی ہیں اور بلا شبہ آپ کا رب لوگوں کے لحاظ سے مغفرت کرنے والا ہے باوجود اس کے کہ لوگ ظالم ہیں وہ ان رب کا لشدید القاب اور بلا شباب کا رب سخت پکڑ والا ہے وہ یقول الزین کفرو لولا ضلع علی آیتم ربی اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس نبی کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی خاص معجزہ نازل کیا گیا تو آپ فرما دیجیے کہ آپ کا شعبہ ہے انما انت منظر کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں ولی کل ہاتھ اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ رہبر کو بھیجتے ہیں کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی علامات بتائی ہیں اس میں پیدا کرنے کی بات بتائی زمین و آسمان کی بات بتائی ندی نالے لہر وغیرہ اور مزید یہ بات بتائی کہ دیکھو زمین کے اندر کتنے ٹکڑے ہیں مختلف پانی تو ایک ہی لگتا ہے اور غلات نیوجات پھل ہر طرح کے نکلتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے اب ایک ہی سیب ہے تو دیکھو اس کی کتنے قسمیں ایک ہی آم ہے تو اس کی کتنی قسمیں یعنی ایک نسل کا جو پھل ہے جس کی جنس ایک ہے اس میں کتنے اختلاف ہیں یہ تو ایک الگ بات ہے کہ پھلوں کی قسمیں بھی بہت ہیں تو ایک زمین میں پانی دیا جاتا ہے اور اس میں کیسی کیسی اچھی چیزیں نکل رہی ہیں اور ایک زمانہ تھا کہ زمین مردہ ہے کچھ بھی نہیں ہے جیسے بارش ہو جاتی ہے تو ان تمام مثالوں کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں مخاطب اول مشرقین مکہ ہیں اور بعد کے لوگوں کو بھی کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح مردہ زمینوں کو زندہ کر لیتے ہیں اور اس زمین کے اوپر اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں تو اس انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا آپ کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے وہ ہوا علیہ اکیسویں بارے میں فرمایا کہ دوبارہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہے پہلی چیز بنانا وہ بغیر نمونے کے بنانا وہ مشکل ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ نے بنا لیا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے ایزا کنہ ترابن کہ ہم مٹی ہو جائیں گے مٹی ہماری ہڈیاں وغیرہ گوشت موشت کھا جائے گی پھر ہوائیں چلیں گی پرانے قبرستان پر پھر سارے ذرات اڑ جائیں گے پتہ نہیں کوئی کہاں چلے جائیں گے کہاں تو کیسے اللہ تعالیٰ آخرت میں حساب کے لیے پھر دوبارہ لوگوں کو جمع کرے گا اور اٹھائے گا یہ مشکل بات ہے میں سمجھ میں نہیں آتی وہ اس لیے مشکل ہے کہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے کرنا ہے تو واقعی مشکل ہے کہ وہ ان ذرات کو کیسے جمع کر کے تو انسان کو بنائیں جس نے پہلی دفعہ جو خالق ہے اس نے جو بنایا اس کے لیے مشکل نہیں پھر ایک دوسرے لحاظ سے موجودہ نظام میں سوچے کہ انسان کا جو یہ وجود ہے اس وقت دنیا میں یہ بھی تو کائنات کے مختلف علاقوں کے ذرات کا مجموعہ ہے اور شہری لوگوں کو تو زیادہ آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہماری گندم پتنی کہاں سے آ رہی ہے یہ جو دالیں کھا رہے ہیں پتنی کیسے کھا جو پھل استعمال کر رہے ہیں کس علاقے کے ہیں تو یہ بھی تو جسم میں جاتے ہیں پھر میدہ ہضم کرتا ہے پھر خون بنتا ہے پھر گوشت بنتا ہے تو ہمارا جسم اس وقت بھی کائنات کے مختلف علاقوں کی غذاؤں کا ایک مجموعہ ہے تو مختلف جگہوں سے وہ ذرات جمع ہے جو اس وقت وجود ہے وہ بھی تو مختلف جگہوں کی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے جو آج دال کھائی ہے کہ کس ملک کی بنی ہوئی کس علاقے کی بنی ہوئی ہے کوئی فروٹ بھی کھائیں بے شک آپ اپنی سبزی منڈی سے خریدیں لیکن ضروری تو نہیں ہے وہ پاکستان کا ہی ہو تو کہاں کہاں سے چیزیں جو انسان کھا رہا ہے اس کے جسم کا وہ حصہ بن رہی ہیں تو یہ بھی تو مختلف ذرات کا مجموعہ ہے نا تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں جب اپنا امر فرمائیں گے کہ جمع ہو جائے ونوف کپ سور دوبارہ جب سور پھونکی جائے سما ونوف کفص سور تو سارے اٹھنا شروع ہو جائیں گے فیضا ہم قیام ضرور اچانک لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے جب پہلی دفعہ بغیر نمونے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے مشکل نہیں تو اے نبی آپ ان پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ آپ کی بات نہیں مانتے آپ کو سمجھ نہیں سکتے آپ نشانی دکھاتے ہیں تو یہ آگے سے اور طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ تعجب کرتے ہیں کہ میری بات انہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ان کی تو اور بہت ساری باتیں قابل تعجب ہیں کہ کہ ایک تو یہ پتھروں کی بات کرتے ہیں یہ خود قابل تعجب بات ہے انہیں پتہ بھی ہے نہ وہ بولتے ہیں نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں پھر مزید اس سے بڑھ کر جو تعجب کی بات یہ کہ دوبارہ ہم زندہ نہیں ہوں گے اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ ہمارا خالق ہے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ کیسے اٹھ سکتے ہیں ممکن نہیں ہے اور قرآن مجید نے اس بات کو بہت ساری جگہوں میں بیان کیا کہ جو یہ انکار کرتے ہیں کہ ایزا کلعب ابوسون ہم مٹی ہو جائیں گے کیسے اٹھایا جائے گا وہ کیسے اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم نے خود اٹھانا ہے تمہیں اپنی صلاحیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نہیں اٹھا سکتے تو الحاظ باللہ اللہ پھر یہی صلاحیت اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہو گویا اللہ بھی نہیں اٹھا سکتا اللہ تو اتنی اتنے بڑی چیزوں کا پیدا کرنے والا کوئی مشکل نہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یعنی مشاہدتاً بھی دنیا کو دکھایا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تو وہ پرندوں کو جمع کرنے کا حکم ہوا جس کا تیسرے پارے میں ذکر ہے اوکل مرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کی بات کی سو سال سو گئے فوت ہو گئے ان کا وہ جو سواری تھی وہ ختم ہو گئی اور ونظر ضرور و شرابک لم یتسنہ سو سال سونے کے بعد جب اٹھے کھانا درخت کے ساتھ لٹکایا تھا کھانا خراب نہیں ہوا وہ اسی طرح ہی ہے اور جو ان کی سواری تھی وہ اس کے بالکل ختم ہو گئی ہے چور چور ہو گئی کھا گئی مٹی اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی سواری کو بلاؤ جب سواری کو بلایا تو وہ سر رات جمع ہونا شروع ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں سواری زندہ جاندار ہو کر آواز لگانے لگی تو فرمایا کہ یوں ہم اس طریقے سے زندہ کریں گے ان کو کچھ کسی بات پہ تعجب ہوتا حضرت علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدہ بھی دکھا دیا کہ یوں میں پیدا کروں گا بہرحال جو ماننے والی عقل سلیم ہوتی ہے نا ان کے لیے ایک دو باتیں ہی جو دلیل کی آ جائیں وہ سمجھ جاتے ہیں تو جس نے یہ نظریہ پہلے سے ہی قائم کیا ہوا ہے کہ بات ماننی ہی نہیں ہے پیغمبر ایک معاوضہ نہیں ہزار معاوضے دکھا لے جو بھی ہو جائے ہم نے ماننا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے پھر کیا علاج ہے اس کا علاج پھر وہی جو اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل آتی ہے منظر حدیث فی لباس شدید الائک الذین کفروا بربہم وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے وہ یہی لوگ ہیں کہ جو باس بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے بولا کل اخلاف یہی لوگ ہیں جن کے گردنوں میں آخرت میں توق ڈالے جائیں گے بطور وہاں سے بھاگ تو نہیں سکتا ہے بندہ آخرت کے دنیا کے مجرم جیلوں سے وغیرہ بھاگ سکتے ہیں آخرت میں تو مجرم بھاگ نہیں سکتا ہے مقصد کے تزلیل ہے ایک سزا کی شکل ہے کہ ایک لوگ ایسے ہوں گے میدان حشر میں جنہیں احساس کے ساتھ نوازا جائے گا تو جو اللہ کے باغی ہیں تو انہیں پھر بیڑیاں اور توق ڈالے جائیں گے ان کو ایک مجرم ہونے کے لحاظ سے نمایاں ظاہر کرنے کے لیے اور یہی اللہ کی صفت عدل ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں دنیاوی زندگی میں اللہ اللہ کے رسول کی مان کے چلے ظاہر انہیں مشکلیں پیش آتی رہیں اللہ ان کو اچھی دے گا اور جو اپنی مرضی سے چلتے رہے ہر درمی میں پھر ان کو سزا ہوگی اللہ کا صحاب اللہ خالد یہی جہنمی ہے ہمیشہ اس میں رہیں فرمایا میں ویستا کب قبل قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ بات مان جاؤ ورنہ نہیں مانو گے تو خطرہ ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے یہی حکم ہوتا ہے پیغمبروں کو اس طریقے سے تبلیغ کریں کہ لوگ بات کو مان جائیں اور ان کہیں کہ اگر آپ اس کو شیر کردرمی کے اوپر ڈٹے رہو گے تو ممکن ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے جب عذاب کی بات سنتے ہیں یہ کافر مشرقین تو نبی کو کہتے ہیں میں یقولون متا حاضل وعد وہ کب جو آپ عذاب عذاب کا وعدہ کرتے رہتے ہیں عذاب کب آئے گا اس طریقے سے استضاء کرتے ہیں اے نبی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ یہ آپ سے برائی مانگتے ہیں بھلائی دیکھی نہیں آپ نے بھلائی بھلائی خیر ہی خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا کو دی ہے اس بھلائی سے اس خیر سے انہیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا لیکن یہ آگے سردرمی کر کے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں قرآن نے فرمایا یہ کیسی بات کو طلب کر رہے ہیں یعنی عذاب کو کہ جیسے اس سے پہلے دنیا میں عذاب آئے ہی نہیں ہے یہ خود جب شام کا سفر کرتے ہیں تو راستے میں قومی سمود قومی مدین کے کھنڈرات سے گزرتے ہیں اور یہ قرآن نے تو آپ بتایا پہلے سے ہی ان کے ان کے ہاں بھی یہ بات مشہور تھی کہ یہ کچھ قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی بات نہیں مانی تھی ہٹ درمی کی اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو یہ معذب جگہوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کا آنا کیا مشکل ہے تخلق من قبلهم المرسلات اور تحقیق ان سے پہلے قوموں کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آ چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اچھا بھائی عذاب کی تاخیر کیوں ہو رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے عذاب کی تاخیر ہو رہی ہے اس کا جواب قرآن مجید نے دیا ان ربک لزو مغفرت للناس کہ اللہ تعالیٰ کی شان مغفرت والی غالب ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کل پرسوں پچھلے سال جب انہوں نے بات نہیں مانی تھی میرے نبی کی تو اب مان لیں اب گناہوں کی معافی چاہیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا اور عذاب دینا مجھے پسند نہیں ہے ان ربا کا لذو مغفرت اللہ اللہ ظلم بلا شبہ آپ کا رب لوگوں کے لیے مغفرت کرنے والا ہے باوجود اس کے کہ لوگ ظالم ہیں لیکن اگر ظالم مراد جہاں مشرق ہے کہ ظالم مشرق کافر صدق دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگ پہلے کافر مشرق جب اللہ سے انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی چاہی پھر معاف ہو گیا وہ نربک شدید العقاب بلا شبہ آپ کا رب اس کی پکڑ بڑی سخت ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت قرآن مجید کا طرز تکلم کہ انہوں نے عذاب طلب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھیں پہلی قوموں پر عذاب آ چکے ہیں اور ہمارے عذاب کے بھیجنے کے بارے میں اس سے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے وہ عذاب طلب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی صفت مغفرت غالب ہے آپ مغفرت کا سوال کرو گناہوں سے معافی چاہو عذاب نہ مانگو حالانکہ وہ تو عذاب مانگ رہے ہیں تو جواب میں یہ بتانا چاہیے کہ ہماری پکڑ بڑی سخت ہے ہمارا عذاب بڑا سخت ہے ہم عذاب بھیجیں گے نہیں پھر بھی موقع دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی صفت مغفرت ہے آپ عذاب نہ مانگو اپنے گناہوں سے معافی چاہو لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اپنی گویا کہ قدرت کا بھی اظہار کیا کہ گویا ڈھیل کو اللہ کی رضا بھی نہیں سمجھنا چاہیے اتنا رب کا شدید پہلے تو عذاب مانگا جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا ہے باوجود اس کے کہ لوگ ظالم ہوں اللہ سے معافی چاہیں اللہ معاف کرے گا لیکن لوگ یہ سمجھیں کہ عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے تو الحاظب اللہ اللہ پاک عذاب دینے کے قابل نہیں ہے قدرت نہیں ہے تو اس کو فرمایا ان رب کا لشدید الحقاب بلا شباب کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے فیقول یقون الزین غفر انزل علیہ آیت ربی بار بار نبی سے معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو اے نبی آپ کو ہم نے بعض و نصیحت کرنے والا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جو بات مانے ان کے لیے خوشخبری ہے جو نہ مانے انہیں ڈرائیں اللہ کے عذاب سے باقی نبی کے ہاتھ سے معجزے کا صدور ہونا پہلے بھی معجزے ہیں بعد میں بھی اور معجزے لیکن ان کے مطالبے پر اگر معجزہ ہم بھیج بھی دیں تو انہوں نے ماننا نہیں لیکن پھر اصول یہ ہے کہ معجزہ جب مطالبہ کیا جائے اور پھر معجزہ آ جائے اور پھر لوگ نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور عذاب اللہ کا کب آتا ہے ولی کل قوم ہاتھ کہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ رہبر بھیجتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے بعض و نصیحت کے لیے خواہ نبی کی صورت میں یا نبی کے جو جانشین ماننے والے ہوتے ہیں ان کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی مبلغ بھیجتا ہے قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا باقنہ معذبین حتیٰ نبس رسولہ کہ ہم کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتے مگر اس طرف پہلے اپنا پیغام رساں بھیجتے ہیں ان کو وہ سمجھاتا ہے لوگ باوجود سمجھانے کے جب بھی پر رہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ناراضگی اور عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے